جناب یونس سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن شہاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے متعلق پوچھا جو آپ جمعے کے روز پڑھا کرتے تھے تو اسی مذکورہ حدیث کی مانند بیان کیا اور کہا وَمَنْ يَعْسِمِهَا فَقَدْ غَوَا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بہت بڑے شر میں جا پڑا ہم اپنے اللہ سے جو ہمارا رب ہے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اس کی رضا مندی کے تابع ہوتے ہیں ناراضی سے بچتے ہیں بلا شبا ہم اسی کے ساتھ ہیں اور اسی کے لیے ہیں سننے ابوتابوت حدیث نمبر ایک ہزار اٹھانوے